اللہ کی قسم فلاں کی مغفرت نہیں ہوگی کہنا کیسا ہے حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی گناہ گار کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ فلاں کو نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو قسم کھا کر مجھے پابند کر رہا ہے کہ فلاں کو نہ بخشوں گا یاد رکھ میں نے فلاں کو بخش دیا اور تیرے عمل کو ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے اس نے خود اپنا نام رحمان رحیم غفور غفار اور رعوف ودود رکھا ہے زمین بھر کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیچ ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کی مغفرت چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اسی لیے کسی کو کسی اور کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ اللہ کی قسم اس کی مغفرت نہیں ہوگی اپنی فکر کرنی چاہیے عن جند بن رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال واللہ لا يغفر اللہ لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك او كما قال